یہ وقار کو ناشتہ کھانے کے لیے بنانے کے لیے جائیں نا تو وہ کمپیوٹر کے اس پر پر تماشے بیٹھا ہوتا ہے اب ایک آدمی کو بیچے کہ خدا ہوگی اب اس کی مطلب ہے کہ ماں کب تک انتظار کرے گی بیٹھے جائے گی چولہے کے پاس جس آدمی کو بیچتے ہیں وہ نہیں آتے پھر مجھے بیچتے تم جاؤ اب جب میں جاتا ہوں تو اس معاشرے ہے میرا بھی ایک تین منڈل لگ جاتا ہوں تو وہ میں بھی معروف کیا کیا جو ہے تو چوتھے آدمی کو بھیجنے کی ضرورت پیسہ آ رہی ہے مطلب یہ کہ اس میں کوئی کشش ہے آ جو چھوڑتی نہیں ہے ابو شاہ واطع من الساء ولبنینا ول قناط وب وبرت و خیری المسومت ول نان ور کے مطالعہ حیات کیا کشش پیدا کر دی گئی انسانوں کے لیے شاہواز کی محبت میں وہ کیا کہ عورتیں ہیں بیٹے ہیں کھنکتے سکے سونے چاندی کے کھنکتے سکے ہیں اور جو ہے تو نمبر لگے ہوئے گھوڑے ہیں اس کل موٹروں پر نمبر ہوتے ہیں نا پہلے زمانے شاہی گھوڑوں پر سرکاری گھوڑوں پر نمبر لگے ہوتے تھے چیز پر تو بڑی کشش کسی بیٹھے تو اس بات کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کا پٹ کا نمبر نظر آ رہا ہو سرکاری ملازم کہتے کہ سبز پٹی نظر آ رہی ہو تاکہ پولیس کو چلنے پھرنے سب کو پتہ چلے کہ یہ کوئی افسر صاحب جا رہے ہیں ہمارے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب لاکھ کی روزانہ آمدنی والے بھی ہیں نا صاحب ہے نا ایک ایک لاکھ روزانہ آمدنی والے ڈاکٹر صاحبان بھی ہیں لیکن ان کو ارمان ہوتا ہے کہ ڈی سی کی موٹر کی طرح ہماری موٹر پر سبز پٹی ہوگی نیا ماڈل ہوتا ہے لیکن سبز پٹی نہیں ہوتی اس ہر جگہ پولیس کو کسٹم والوں کو سب کو پتہ ہوتا ہے تو میں سے آ رہا تھا تو ہماری یونیورسٹی کی سرکاری گاڑی تھی ہمارا نفس بڑا خوش ہو رہا تھا کہ پٹی ہم پر بھی لگی ہوئی ہے جی، نفس بڑا خوش ہو رہا ہے تو سرکاری ڈرائیور بڑے ان کی مونچھیں اٹھی ہوتی ہے نا ڈرائیور کے جمع پر ہم جا رہے ہیں صبح کی نماز سے پہلے نکلے گی جی۔ تو راستے میں ایک جگہ ہے وہاں پر سڑک ٹوٹی ہوئی تھی پل ٹوٹا ہوا ہے تو انہوں نے ڈائیورسن بنائی ہوئی ہے متبادل مطلب راستہ تو اللہ بھلا کرے یہ سڑکوں کے محکمے والوں کا انہوں نے وہاں آدمی پولیس کا آدمی کھڑے کرنے کے باوجود یہ مرتدہ تھا اس سامنے آدمی قرآن پاک لے کر میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے تو نے کہہ ذرا روٹ نہ ہو جائے کہ ہمارے ہم سے قرآن کی درمتی نہ ہوئی روڈ میں ہو جائے کہ میں اوپر بیٹھا ہوا ہوں بس یہ بات نہیں ہے بس بس نے ریت بھی ڈالی ہوئی ہے کافی ساری اور آگے دیوار بھی بنائی ہوئی ہے اور صبح کا وقت جو ہوتا ہے مشکل وقت ہوتا ہے ڈگرینگ کا دھند کا صبح کا شام کا دھند کا صبح کا دھند کا جب روشنی پھیل رہی ہوتی تو اس میں جو چالیس سال سے اوپر اوپر والے ہوتے ہیں جن یعنی کی کہ آنکھ میں لینس پر اثر آ جاتا ہے اچھے پر تو ان کو تو زیادہ تکلیف محسوس ہوتی ہے فریض صاحب آپ ہم تو محسوس کرتے ہیں نا ہماری عمر ایسی ہے ان وقت میں محسوس کرتے ہیں تکلیف لڑکوں لڑکوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ تو فٹ ہوتے ہیں خیر وہ سب پولیس والا بھی کھڑا کیا ہوا حادثے کا خطرہ ہے ہمارا ڈرائیور تیز جا رہا ہے تو پولیس والے نے آگے اس کو اس طرح تار سے پر ماری ہے سرکاری ڈرائیور ہے سبز پٹی والی گاڑی ہاں جی۔ تو سارن بازار اور تیز کی گاڑی جی گاڑی آگے سڑک کہاں ہے ریت ہے اس نے نے اس کی اسپیڈ کو کم کیا اور دیوار پر جا کر ٹکر مار کے گاڑی رکی جی اب وہ سرکاری تب اس کو پتا چلا کہ وہ جو کھڑا تھا ڈیوٹی والا آدمی وہ کسی میرے خیر کے لیے مجھے اشارہ دے رہا کہہ رہا اچھا اس سفر میں ایسا ہوا جب ہم جا رہے تھے تو شروع سے ہی میں نے ڈاکٹر فرید صاحب سے کہا کہ حزب البہار پڑھ لو تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب حزب البہار کو پڑھتے ہوئے مجھے اتنی مشکل پیش آ رہی تھی گویا میں دیوار پر چڑھ رہا ہوں ایسے ہی طرح دیوار پر چڑھ رہا ہوں اور وہ گویا پورا نہیں ہو رہی تھی الفاظ اس ادا نہیں ہو جا رہے تھے تو حادثے کی اور دعا کی ٹکر ہو رہی تھی ہاں جی آسا جو ہے تو وہ غالب بننا چاہتا تھا اور دعا غالب بننا چاہتی تھی تو خیر وہ ساتھی نے وہ دعا بھی پڑی ہوئی تھی سبحان اللہ جی سخر حاضہ ما کنہ لہم کریم من لا ربنا لمن کلبون اور ساتھ یہ تو ہے ایک ہی دعا ہے سفر کی حفاظت کے لیے دوسری جو ہے تو وہ ہے ما قدر اللہ حق قدر ہی ولرد جمین قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات سبحان سبحانه وتعالى عما يشركون اس دعا کے بارے میں تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر سوار یا سواری کو کوئی حادثہ ہو جائے تو میں اس کا نقصان اور توان دینے کے لیے تیار ہوں تو یہ دعا مجھ سے سنی نا نثار وسار نے ان کو بڑا لطف آیا ہاں جی پھر آج ہی نہیں ہو رہا ہو بھی تو پھر تمام دیں گے ہاں جی تو وقار پوچھ رہا ہے کہ عبداللہ بن عباس کر کہاں ہوتے ہیں اس <laughs> کا خیال تھا کہ کوئی تمام ہو گیا تو ہم اسے جا کر لے گئے تو بھارت کا نقصان ہو گیا ہاں جی وہ سب لے گئے تو ہے کہ برفدار یہ شادی ہیں حضور صلی اللہ کے اور ان کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ ان شاء اللہ اتنی یقین جانی ہے ان کو کہ یہ ہمارا نقصان نہیں ہوگا خیر یہ ایک دن میں بچوں کو اسکول میں چھوڑ کر آ رہا تھا تو پتہ نہیں اس نے شاید دعا پڑھنی یاد نہیں رہی یا کیا ہوا ہے کچھ وہ یاد نہیں ہے پیچھے سے گاڑی نے ہماری گاڑی کو ٹکر مار دی اس کا اشارہ توڑ دیا پیچھے ڈنڈ لگا دیا جی تو اس کو اب وہ میں آیا تو ان کو بڑا افسوس ہو رہا ہے نا یہ ان کو بڑا اعتراض ہو رہا ہے کہ دعا جو آپ نے پڑھی ہے تو کیوں اس کی ٹکر ہوئی ہے تو خیر وہ ڈاکٹر سیار صاحب ہمیں لے کر گیا جی وہاں ڈاکٹر کو اس نے کہا کہ یہ ڈینٹ ٹھیک ٹھیک نکالنا تو اسے کہا کہ یہ جو ہے تو بڑا اشرف صاحب کا خلیفہ ہے خیر جی وہ ڈینٹ نکالا تو وہ ہم گئے تو ہم اسے کہتے ہیں پیسے کا پیسے میں نہیں لیتے تو پیسے میں میں نہیں لیتا پیسے مان لیا دعا کریں گے خیر وہ آ گیا پھر میں نے سیار صاحب سے میں نے کہا کہ اس وقت لیے بعد میں کچھ اس کا ازادہ کرو جی کچھ دے دینا اس کو پیسے ہے اب اور چیز دے دینا جی اب اس کی نیت کا سواب اس کو ہو گیا تو میں واپس آیا تو نے کہا پیسے کتنے پیسے لیے ڈینٹ نکالنے کے تو میں نے کہا برخدا تو عبداللہ بن عباس صاحب نے دے دیے ہماری طرف سے تو مسئلہ ہو گیا جی <laughs> جی اللہ جس دعا بھی پڑی ہوئی تھی ساتھیوں نے اب تو خیر حادثے کے بعد اترے ہم نے کہا تو اور کیا کریں نماز کا وقت ہو گیا ہے سامنے مسجد ہے پیٹرول پمپ کی یہاں نماز پڑھ لیتے اس کے بعد دیکھیں گے اب جو نماز پڑھی تو نماز کے بعد اب وہ آئے تو ڈرائیور نے گاڑی کا پیچھے دیکھا اس نے کہا گاڑی چل سکتی ہے ہمارے دل میں آ رہا تھا کہ ہم نے دعا پڑی ہوئی ہے تو ہماری گاڑی کو حادثہ گاڑی کو حادثہ ہوگا گاڑی جا سکتی ہے آپ جو بعد میں آدمی کہہ رہا ہے کہ میرے یہاں درد ہو رہا ہے تو اس کا فریکچر تھا صاحب خیر ہم نے کہا کہ اس کا تو فریکچر تو اس کا ہوگا لیکن اس کی قوت قوت متخیلہ میں نہ آنے دو اس کا فریکچر ہے کیونکہ جب انسان قوت متخیلہ متخلا کھاتی ہے نا تو بیماری سب اس وقت دبوچتی ہے ورنہ نہیں دبوچتی اس کو نہ دو اس کے ہاتھ کو باندھ لیں شرط ایسے ہی ٹوٹے ہاتھ کے ساتھ لے کر جائیں گے جائے گا جو آئے گا پھر یہاں آئے گا پھر اس کو جو علاج کرے سو کرے گا اللہ کی خیال ویسے ہی گیا جی چلا کر گیا بھی واپس گیا اس کے بعد اس نے اپنا بندوبست کیا ہوگا پھر خیر جی وہ سرکاری نمبر کی بات ہو رہی تھی اور دنیا میں ناس تو ول خیر المسمت نمبر لگے ہوئے گھوڑے والا نام مویشی نا ہاں جی ڈاکٹر سیار صاحب کو کہو کہ جی سات بجے ہمیں لے جانا جی شام کو جی اور جی اس وقت ہم نے گائے تو نہیں ہوتی ہے جی میں نہ کھڑا ہوں تو گائے نہیں تو ہاں جی تو ان کو میں بڑے ہدایات دیا کرتا نا گشت کے بارے میں کہ گش میں جب جائیں تو عام زندگی میں تو غیر محرم کو نہیں دیکھنا چاہیے لیکن تبلیغ کے گشت میں دنیا کی چیزوں کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے ورنہ تبلیغ کو متوجہ کرتی ہیں تو ڈاکٹر سیار کہتے کیسے اس چیز سے میں گرا ہوں سوال ایسی جام بیا ماں کتری جس لگا کہ میں کسی چیز کو نہیں دیکھا کرتا تو جب گائے آئے تو اس کو میں دیکھ لیتا ہوں کیسی نسل ہے کتنے دودھ والی ہے اچھی ہے نہیں اچھی ہے تو میں نے کہا یہ میں نے کہا کہ یہ کوتا تمہارا پیر صاحب بھی کرتے ہیں تو گائے کو ہم بھی دیکھ لیتے ہیں جی جانور کی محبت آئی والا نام ہے والا ہر کھیتی باڑی کی محبت سے یہ گنا کاش کیا ہوا ہے جا کر بعد اس کو دیکھ رہے ہیں جی تو نثار کو میں نے کہا کہ صبح کی نماز اشراق کے آنے کے بعد سبزی والے کھیت کو جا کر دیکھا کریں گے یعنی۔ تو ان کی والدہ نے کہا کہ کتنی کوئی بہت بڑی زمین ہے کہ کھیت کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں جی اور یہ ہے وہ ہے جی ہمارے خلاف اس نے باتیں کی کی تو ایک دو دن جو ہو گئی جی تو اس کو اندازہ ہوا کہ اس اس بڑا آدمی ہو جی۔ کی عادت ہو گئی جانے کہ جا کر دیکھ رہے ہیں کتنے کدو لگے ہوئے ہیں جی کتنے ٹنڈے لگے ہوئے ہیں جی یعنی کتنی کیا چیزیں لگی یہ کھیتی کی محبت ہوتی ہے لالے کے مطالع حیات دنیا یہ تھوڑے دن کا زندگی کا برتنے کا سامان ہے گالے کے حیات دنیا واللہ ہند حسن با اس کا کیا مانا ہے ڈاکٹر سیار صاحب اللہ ہند حسن با بہترین ٹھکانا آیتوں نے حدیثوں کے حدیثوں نے جنت کے نظاروں کو بیان کیا جنت کی رہنائیوں کو خوشنمائیوں کو یعنی بیان کیا سبحان اللہ کہ جب جو ہے بیوی خامد کو ستاتی اور تنگ کرتی ہے تو جنت سے حور آواز دیتی ہے کیا اللہ کی بندی تیرے پاس چندرول کا مہمان ہے یہ تمہارے پاس آ جائے گا یہ تمہارے پاس آ جائے گا تو اس وقت عورت کو حور نظر آئے اس کی بات نظر آئے اس کو جمال کو دیکھو کہ اس کی تو یہ بیوی ہونے والی ہے تو اس کو بڑا اندازہ ہو کہ میں تو اس حیثیت کی ہی نہیں ہوں کہ اس آدمی کے ساتھ کوئی مقابلہ کروں گا اس کو کوئی بات سناؤں گا اور میں نے ڈاکٹر سیال صاحب سے بتایا اس کو بتایا ڈاکٹر صاحب گھر والی بہت باتیں سنائے شور مچا رہی ہو جھگڑا کر رہی ہو اور میں خاموشی اختیار کر لوں تو قلب میں اتنی کیفیت اور اتنی نورانیت محسوس ہوتی ہے جتنی حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں جا کر ہوتی تھی اس برداشت سے اتنی یعنی نورانیت اور کیفیت محسوس ہوتی ہے سبحان اللہ جی یہ بتاؤ دنیا چند روزہ بڑھ دیں تو یہ کشی رکھی گئی تو بات ہے کمپیوٹر کے تماشے کی ہو رہی تھی وہ تو جو لگا ہوا ہے تو لگا ہوا ہے جس کو بلانے کے لیے بیٹھتے ہیں وہ بھی لگ جاتا ہے اور یہاں کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے آپ جو کھانے پر عورت بیٹھی ہوئی ہو کتنی تکلیف ہو انتظار کرنا پڑ رہا ہو کسی کو جو بیٹھے بیٹھ گئے ہیں تو وہ بھی تماشے کو دیکھنے دل لگ رہا ہے وہاں سبحان اللہ جیسے اہل اللہ کا اللہ تعالیٰ کی ذات ذاتلات کے ساتھ دل لگا ہوتا ہے ایک فقیر نے بتایا کہ مدینہ منورہ اترے سڑک پر چلے سخت شریر گرمی برس رہی ہے گویا اتنا لطف آ رہا ہے قدموں کو اٹھانے کا آیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں گرمی کا خش ہو رہی ہے گرمی گرمی کوئی محسوس نہیں ایک دفعہ کوئی آدمی حضرت مولانا یاس رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا بھی مشغلے میں لے گیا گرمی تو ان راستے میں کئی دفعہ کہا گرمی ہے گرمی بڑی گرمی ہے بڑی گرمی ہے گرمی محسوس ہو رہی ہے تو اسی آدمی نے کسی نے کہا کہ حضرت جب آپ تبلیغ کے سفر میں ہوتے ہیں تو تو کبھی آپ نہیں کہتے گرمی محسوس ہو رہی ہے چاہت کے سفر میں کہاں ہوتی ہے جی, ہاں جی؟ حضرت شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دارلو مکوڑا کوڑا کھٹک میں رات کو تقریر فرمائی تو ساری رات تقریر کیا کرتے تھے اور کوئی آدمی اسے سو نہیں سکتا تھا آنکھ چپک نہیں سکتا اتنی کشش ہوتی یعنی؟ کانوں میں گونجتے ہیں بخاری کے زمزمے کانوں میں گونجتے ہیں بخاری کے زمزمے بلبل چہک رہا ہے ریاض رسول میں تقریر فرما رہے تھے تو نہیں گزرا تقریر شروع فرما رہے تو آ کر بیٹھ گیا دھیان تقریر میں تو پہلے محمد صلی اللہ رسول کریم ادھر تلاوت اور اس کے بعد تک تو جب تلاوت ختم ہوئی تو جانے لگا تو جسے پوچھا آپ کیسے آئے تھے کہاں جا رہے ہیں انہوں نے کہا وہ تلاوت سننے کے لیے میں بیٹھ گیا تھا ان کی تلاوت کشش ہو رہی تھی تو اس کو سننے کے لیے میں بیٹھ گیا یہاں تقریر کی انہوں نے تو پھر وہ ساتھی نے کہا کہ صبح کا وقت ہو گیا رات تو گزر گئی وقت صبح کا ہو گیا پھر انہوں نے شیر پڑھا شب وصال بہت کم ہے شب وصال بہت کم ہے آسمان سے کہو کہ جوڑ دے کوئی ٹکڑا شب جدائی کا یہ جو پنجاب کا قصہ میاں وال کا ہے نا تو یہ ہے کہ رات کے اندھیرا جب چھا جاتا تھا تو یہ رائے ہم کے پاس کا یہ قصہ ہے تو وہ لڑکی گھڑا لے کر گھڑے کو الٹا کرے نا تو نیچے رکھیں اس کو تو اس پر تیرنے کا ایک طریقہ ہے یہ دریا میں تو اس کو نیچے رکھ کر جو ہے تیر کر جا کر اس کے پاس جاتی تھی اور ساری رات باتوں میں گزر جاتی تھی یعنی اور ساری باتوں میں کوئی شخص کی جنسی کشش ایک دوسرے کی طرف نہیں ہوتی تھی تم سے گوری سخت سب بریہ کہ ہم کو تو سمر میں بھی نہ ہو سکا ہم کہتے ہیں دوسری شادی کریں دوسری شادی کریں ابھی اور ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہا ہے کہ ساری رات باتوں میں گزری اور کوئی جنسی کشش نہیں ہوئی جو اس اس کی کی جو جو تھی کیا کہتے ہیں اس کی بابی بائی کی بیوی جیسی بائی کی بیوی کو اس سے اس بہت چڑ ہو گئی کے ساتھ اور بہت ان کا اچھا اس طرح میں علاج کریں گی تو اس نے جے کمہار کے یہاں سے کچا گھڑا لیا کچا گڑا وہ ہوتا ہے کہ جس کو دھوپ میں خشک کیا ہوا ہو لیکن ابھی آگ پر پکایا نہ ہو جب آگ پر پکا نہ ہو تو گڑے کی شکل کی بالکل گڑے کی ہوتی ہے لیکن پانی ڈالیں تو پانی کو سہار نہیں سکتا اور تھوڑی دیر پانی اس میں رہے یا یہ پانی کے اندر رہے تو پھر مٹی کیچڑ ہو جاتا ہے تو اس نے کچا گڑا رکھا تو رات کو اس نے جو کچا گڑا اٹھایا تو بس تیری سے بس وہ کیچڑ بہ گیا درمیان دریا میں جان اس نے دے دی تعلق کے لیے تعلق پر جان دے مدان صاحب مدان روم ہم تو کے شعر سناتے تھے اس کے مولا کے کمل للا بوت اس کے مولا کے کمل گشتن بہرے اولا بو اللہ کا عشق عشق مولا مولا کا عشق لیلا سے کیسے کم کمتر ہو گیا اس کے لیے تو چوگان کا بال بننا بہت ہی بہتر بات ہے پولو جب کھیلتے ہیں نا پولو کا گیند ہوتا ہے سخت اس کو ایک گھوڑا سواد سے مارتا ہے لمبا اس کے پاس چمچا ہوتا ہے آگے اس کے لوہے کا وہ لگا ہوتا ہے کپ لگا ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے آگے چوڑا صاحب نے تماشا کیا نا پولو کا ہاں جی ساگر صاحب نے پولو کا تماشا کیا جن کو ہم تبلیغ پر لے گئے وقار صاحب کو ساگر صاحب کو دس دن کے لیے چترا آپ لوگوں کو ہم گشت کے لیے بٹھائے اور یہ غائب ہوں وہ کہاں سے لے وہ پولو کا تماشا کر کے نا ماحول اثر کرتا ہے تو انہوں انہوں نے نے ہمیں بھی گمراہ کر دیا جی تو جاتے آتے آدمی جاتے آتے دیکھتے رہے ہم جی کو کیسے کرتے ہیں پھر وہ ایک ہمیں لے گئے ایک جگہ پر جہاں پیالے کی طرح ایک تالاب بنا ہوا ہے اور درمیان میں لکڑی کا گھوڑا ہے میں نے کہا یہ کیا ہے جی انہوں نے کہا پولو کھیلنے والا بھی پہلے اس گھوڑے پر بیٹھتا ہے اور گیند کو مارتا ہے اس سے تو گیند تالاب پر اس دیے ایسے چڑھتی ہے اس کا کیا فائدہ انہوں نے کہا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں یہ مشق ہوتی ہے کہ گھوڑے کی ٹانگ کو نہ مارے گیند کو مارے گھوڑے کی ٹانگ تو مولانا روم کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے تعلق کے لیے چوگان کا بال بننا تو زیادہ تر ادھر سے مارا ادھر ادھر سے مارا تعلق ہے اس کے مولا کے کم گوئے بہ رہے اولا بواد ایسے نماز پڑھتے ہوئے اعظم اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آئی کہ غالباً ان کی سوانی عمری میں لکھی ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ جب سجدے میں جاتے ہیں سجدے میں سر رکھتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے اللہ میاں نے پیار کر لیا یوں محسوس ہوتا ہے وہ اللہ میاں نے پیار کر لیا ایسا لطف آتا ہے مولانا صاحب رحمۃ اللہ مراقبہ فرمایا کرتے تھے ساتھیوں سے کہ یوں دھیان کیا کرو کہ اللہ میاں ہمیں پیار سے دیکھ رہے ہیں جتنے پن جتنی گندگیوں میں ہم کیوں نہ بڑے ہوئے ہوں پھر بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیار سے دیکھتے ہیں چاہتے ہیں کہ نادم ہو جائے تو بتائے بجائے آ جائے واپس آ جائے کون سنا رہا تھا آدمی تو بتا تو بتائے بتائے تو آسمان پر اتنی خوشی ہوتی ہے کہ فرشتے چراغان کرتے ہیں جی سر سنا آپ نے یہ بارہ بیانوں میں نہیں سنا سنا ہوا ہوا آپ نے ہاں جی چراغان ہوتا ہے ایک بندہ تو بتائے ہے تو ہم کتنے گندے کتنے کیوں نہ ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت و شفقت سے پھر بھی دیکھ رہے ہیں بندے کو شادی جی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ میرے ایک دوست کو بڑی میں نے ملازم کروایا تھا اس کی بڑی ترقی ہوئی پھر اس کو نکال دیا گیا تو کیا کی سفارش کے لیے میں گیا ہاں جی؟ ہاں جی۔ کیا اس کی سفارش کے جب میں گیا تو مجھے وہ داخلہ نہیں دے رہے تھے پھر کچھ دربانوں کو راضی کیا تو اندر تھوڑا انہوں نے پھر اندر دربار والے پہچانتے تو انہوں نے بڑی اعزاز کی جگہ پر بٹھایا پھر کہا کہ آپ کس کی آئے ہیں تو میں نے کہا جی کہ بندے کتنے گناہ کرتے ہیں اور اللہ میاں باوجود گناہوں کے ان کو روزی نہیں روکتا ہے اب آپ کے پاس ایک آدمی ملازم تھا آپ نے اس کو نکال دیا جی کہتے ہیں اس بات سے اتنا خوش ہوا وہ میری اس بات سے ہاں جی اس کو ملازمت بال کی اور جتنا عرصہ اس کو ملازمت میں جو سسپینشن تھی نا سسپینڈ دور کا اس کی تنخواہ دیتے تھے تو لوگوں کو کو دانشوروں بات کرنے کا طریقہ آتا ہے ہاں اس کو بڑا دل خوشی ہوتی ہم بادشاہ ہیں تو اللہ بھی ہیں ہاں جی، اور بہت بڑے بادشاہ ہیں جو بڑا بادشاہ کرتے چھوٹے بادشاہ کو کیسے کرنا چاہیے اور بڑا بڑا بادشاہ کرتا بات جی۔ <laughs> یہ ہاں جی وہ کس طرح ہمارا شاعر پڑتا تھا وہ جو پتنی اس طرف سے آتا ہوں بارش کیسے پڑا تھا اس نے کسی کو یاد نہیں یعنی ہماری طرف سے تو بڑی بے رخیاں اور بڑی ہو رہی ہیں اور آتا ہوں کہ بارش ہو رہی ہے صاحب تو وہ ناخان کو لایا ہی نہیں جی کوئی تعلق نہیں بناتے جی ہماری طرف سے تو بہت بے رخیاں بہت کوتاہیاں بہت غلطیاں ہو رہی ہیں اور اس طرف سے کی بارش ہو رہی ہے سبحان اللہ جی۔ تو جب تعلق محسوس ہو آدمی کو ہو نماز میں تو ایسا لطف ہے کہ ان کے حضور کھڑے ہیں ہاں جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیر فرماتے تھے بیان بیان اکثر فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے سامنے جلوہ گر ہیں وہ سامنے جلوہ گر ہے وہ سامنے جلوہ گر ہیں زبان میری کلام ان کا میں پڑھ رہا ہوں وہ سن رہے ہیں یہ جب دھیان بنتا ہے نا بڑا ہی مزہ ہے اس دن رات کو درس میں وہ ان کو ایک بات سنا رہا تھا میں کہ بدر کا واقعہ اے نا جنگی یمامہ کا واقعہ کہ وہ مسلمان کے ذات جھوٹے نبی کے خلاف لڑنے کے لیے نوجوان صاحب آگے بڑھے کیونکہ جو نوجوان صاحب تابین آگے بڑھے صاحب اکرام کی عمریں سات سات سال کے قریب تھی وہ جب لڑے تو انہوں نے رخ پیر دیا یمامہ والے لوگوں نے اگر خالد بن مریض اللہ میں کہتے ہیں کہ میں کسی لڑائی میں نہیں پریشان ہوا لیکن یہ لڑائی ایسی سختی جس میں میں پریشان ہوا ہوں صاحب اکرام نے نعرہ لگایا بدر والا نعرہ لگایا تو تارے صاحب کہہ رہا تھا آپ نے جو بدر کا لفظ کھا تو ہمارے بدن کے بال کھڑے ہو گئے تو میں نے وہ میرا نعرہ لگانے کو دل ہوا میں گھر پر میں نے پھر نعرے کو دہرایا تو پھر مجھ پر کیفیت تاری ہوئی میں نے بزرگوں سے ہم نے سنا ہے تو ہم نے کیفیت کے ساتھ اس کو بولا ہے تو وہ کیفیت ہمارے کام نے رجسٹرڈ نوٹ کی ہے ہم بھی جب بولتے ہیں تو وہی حال تاری ہوتا ہے صرف الفاظ ہم تک نہیں پہنچے ہیں الفاظ کے ساتھ جذبات پہنچیں گے ہاں جی؟ سچ بات ہے یہ تو ایک فانی آدمی ہم نے آپ کو سنا آپ کی طرح بندے ہیں ہم نے بھی ہماری طرح جن سے بشر ہمارے جو بشاعر ہم سے سنا ہے وہ بشر سے فرشتے نہیں تھے پیغمبر نہیں تھے تو ان کا تعلق ایسی کیفیت تاریخ تاریخ تو قرآن پاک کیا تک شاعر میں نے جلود اللہ سونا رہتا ہوں بدن کے جیل کے بال کھڑے جاتے ہیں کیا تھا ترجمہ کھڑا کرتا تھا وہ جب ذات الجلال کے ساتھ ایسی کیفیت حاصل ہو کیا بدن کے بال کھڑے شاید نے کہا اللہ اللہ حدیث کتاب شاب مسانی تک شہروں میں نے جلود اللہ سونا رہتا ہوں سمت رجوع جلود ہوں مخلوب ہوں ملا ذکر اللہ باغ کے بارے میں کیسے مضامین ہیں پاس کیفیت تاری ہوتی ہے بدن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں پھر ان کا ان کا بدن اور ان کی جھیل یا ان کا بدن اور ان کا دل اللہ کے ذکر سے نرم پڑتا ہے تو دل ذکر کی کیفیت کو پاتا ہے بدن ذکر کی کیفیت کو پاتا ہے جھیل ذکر کی کیفیت کو پاتی ہے لا لا الا الا